اور آدمی کسی جنگل میں چل رہا ہو راستہ بھٹک جائے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس اس انسان کی کی اور بھٹکے ہوئے راہی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے آسمان پر چمکتے ہوئے کچھ مخصوص تارے رکھے ہیں کہ اگر ان مخصوص تاروں کو دیکھ لے تو وہ اپنی منزل کی سمت اور ڈائریکشن متعین کر سکتا ہے پوچھا گیا والبحر اور کون ہے جو خشکی اور تری ان دونوں کی تاریکیوں میں تمہاری ہدایت کا سامان کرتا ہے اور پوچھتا ہے وہ میورسل اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو لیے ہوئے چلتی ہیں جو تمہارے لیے خوشخبری کا سامان ہے جس سے تمہاری زمین تر ہو جاتی ہے لہلا اٹھتی ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کوئی اور معبود ہے جو ایسا کر سکے خشکی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مخصوص تارے بنا رکھے ہیں آسمان میں کہ ان تاروں کو دیکھ کر کے آدمی اپنی سمت متعین کر سکتا ہے اسی طریقے سے تری کے اندر بھی پہلے بادبانی کشتیاں جو سمندر میں چلتی تھی وہ اگر بھٹک جاتی تھی سمندر میں تو کچھ مخصوص تاروں کو دیکھ کر کے وہ اپنی سمت متعین کر لیتی تھی اور آج بھی نیویگیشن کا جو نظام ہے زیادہ تر وہ لوگ انہی ستاروں سے کام لیتے ہیں اور ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن یہ پوچھتا ہے کہ رہنمائی کا یہ سامان کرنے والا کون کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اگر کوئی اور معبود ہے دہریوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں ہے تو دلیل پیش کرو اور جو مشرقین ان سے پوچھتا ہے کہ اگر ایک کے علاوہ کوئی اور یہ ہے تو تم دلیل پیش کرو ہم کیوں دلیل پیش نہ کریں ہم تو مانتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت ساتھ میں پارے میں گزری ہے اللہ فرماتا ہے انی بری امت اگر تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں تو کل شد تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہی دیتے ہو نا لیکن میں گواہی نہیں دیتا میں میں جو ہے انکار کرتا ہوں تم کسی بات کو ثابت کر رہے ہو لہذا دلیل تمہارے ذمہ ہے قرآن حکیم نے مناظرے کے اصول بتایا ہے کہ جو دعویٰ کرے وہی دلیل دے جو دعویٰ کرے وہی دلیل دے ہم تو انکار کر رہے ہیں ہم نہیں مانتے اور تم ثابت کر رہے ہو لہذا دعویٰ مدئی کے اوپر ہے جو ثابت کر رہا وہ دعوی دے وہ دعوی پیش کرے ہم تو انکار کر رہے ہیں تو اب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں تم گواہی دیتے ہو اس کی تو میں اس کی گواہی نہیں دیتا میں انکار کرتا ہوں اور انکار کرنے والے کے لیے دلیل نہیں ہے وہ کیا دلیل دیتا ہے ڈائریکٹ انکار کر دیتا میں مانتا ہی نہیں دلیل کون دے گا جو ثابت کر رہا ہو تو اگر اے تحریو تم اگر کہتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے یہ پانی آسمان سے کس نے برسایا یہ پر رونق باغات کس نے اگائے یہ زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا یہ دریائے زمین کے اوپر کس نے جاری کی یہ دو دریاؤں کے درمیان آڑ کس نے رکھی اسی طریقے سے کون ہے جو تری اور خشکی کی تاریخیوں کے اندر تمہاری ہدایت کا سامان کرتا ہے دلیل دو دلیل دو بتاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے کہتے ہو کہ ہم لوگ انکار کرتے ہیں اس کا اس انکار کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جبکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے ثابت کرو دلیل دو تو یہ تو خطاب تھا دہریوں سے اس کے بعد مشرقین سے پوچھا جا رہا ہے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے بنانے والا اس کا لیکن ساتھ ساتھ اس کے شورکا بھی ہیں تو تم یہ دلیل دو کہ صرف اللہ نے یہ نہیں بنایا بلکہ کچھ لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے اس کے معاملے میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں چلو تم اپنے شرک کی دلیل دو دونوں سے پوچھا گیا ہے اور دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور چیز پوچھتا ہے امن عبد الخل قسم کون ہے جس نے تخلیق کی ہے تمہاری وہ دیکھو اور کون لوٹ آئے گا اب آدمی سے پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا مجبور ہے بتانے کے لیے مجبور ہے بولنے کے لیے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے اور وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے ظاہر ہے کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے جب پیدا کرنے والا وہی ہوا سم وہی لوٹائے گا دوبارہ تم کو اگر یہ مان لو کہ پیدا کرنے والا ہمارا کوئی ہے تو اگر تم یہ بات تسلیم کر لیتے ہو تو بھی تسلیم کرو اگر ابتدائے تسلیم کرتے ہو تو کو بھی تسلیم کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے کہ الوحیت اور علم غیب دونوں کا گہرا رشتہ ہے گہرا تعلق ہے دونوں کا یعنی اگر کوئی عالم الغیب ہے تو وہ الہ ہے جو عالم الغیب ہے وہی الہ ہے اس لیے کہ عالم الغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جو کائنات کی ساری چیزوں کی خبر رکھتی ہو اور جو کائنات کی ساری چیزوں کی خبر رکھتی ہو وہی کسی کی امداد کو پہنچ سکتی ہے جو عالم الغیب نہ ہو کائنات کی ساری چیزوں کا علم نہ رکھتی ہو جو ذات وہ کسی کی امداد کو کیا پہنچ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے لوگ پچھلے لوگ اس وجہ سے دوسری ہستیوں کو معبود مانتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے ڈھکے چھپے تمام حالات سے واقف ہیں کائنات کی ایک ایک چیزوں پر ان کی نگاہ ہے لہذا وہ ان کو معبود مانتے تھے لہذا قرآن کے اس بیان کے مطابق اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے کسی ولی کو عالم الغیب مانتا ہے کسی پیر فقیر کو عالم الغیب مانتا ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ اس کو الہ مان رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ بنانا ہوا اگر آپ کو عالم الغیب ثابت کیا جائے تو, تو جو ثابت کر رہا ہے عالم الغیب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ بھی ثابت کر رہا ہے دو گویا کائنات میں دو الہ ہو گئے دو معبود ہو گئے اور اللہ فرما رہا ہے اللہ لا تتخذوا الہین اثنین دیکھو اس کائنات کے اندر دو خدا نہیں ہے دو خدا مت بناؤ دو خدا مت بناؤ یہ تو مجوسیوں کی تقلید کر رہے ہو تم کہ اس کائنات کے اندر دو خدا ہے دو طاقتیں ہیں جو تصرف کر رہی ہیں ایک طاقت ہے یزدہ اور دوسری ہے احرمن تو اگر تم رسول کو یا کسی ولی کو عالم الغیب ثابت کرتے ہو تو در حقیقت اسے عالم الغیب نہیں ثابت کر رہے ہو اسے الہ ثابت کر رہے ہو اس طرح اللہ ایک الہ ہوا اور یہ رسول بھی ایک الہ ہوا تو رسول کو الہ بنانا ہوا یہ مبالغہ ہے اور اس سے احتراز کیا جائے آدمی نہیں سمجھتا کہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے اور اس طرح اپنا سارا ایمان اور عقیدہ اور اپنے سارے اعمال باطل کر دیتا ہے آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم آپ کو الہ ثابت کر رہے ہیں اس لیے کہ الوحیت کا اور علم غیب کا چولی دامن کے ساتھ ہے دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے یہ نقطہ یاد رکھا جائے بات سمجھ میں آ گئی کہ علم غیب کا اور الوحیت کا گہرا تعلق ہے اس لیے جس کو عالم الغیب ثابت کیا جائے اس کو الہ ثابت کرنا ہوا اس لیے دو الہ ثابت ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنے پر اور قرآن نے منع کیا ہے وقال اللہ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین دو معبود مت بناؤ چودھویں پارے کی آیت ہے سورہ نحل کی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ کیا ہے دیکھو اس سے پہلے ابھی سورہ نمل میں ایک معجزہ گزرا ہے کہ ہد ہد پرندہ بول رہا تھا اب بتاؤ منکرین آخرت یا دہریے اور مذہب بیزار لوگ اس کو تسلیم کریں گے ارے پرندہ کیسے بول سکتا ہے انسان سے کیسے بات کر سکتا ہے پرندے کا بولنا محال ہے ناممکنات میں سے ہے تسلیم نہیں کرے گا کوئی بھی منکر آخرت اور کوئی بھی مذہب بیزار اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں جانور بھی بولتے ہیں کیا ویدا قول اخرجنا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ قرب قیامت میں ایک جانور نکلے گا زمین کا جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا کلام کرے گا وہ زمانہ آنے والا ہے لہذا خود ہد کے بولنے پر تعجب نہ کرو اے منکرین آخرت اے مذہب بیزار لوگوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ بولا اس منکری کا انکار کرتے ہو موجزات کا انکار کرتے ہو قرب قیامت کے اندر زمین سے ایک جانور نکلے گا اور یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا بولے گا بات کرے گا تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن حکیم حرف بحرف صداقت کی کتاب تھی اور اس کے اندر جو جو باتیں کہی تھی بالکل سچی بات تھی وہ ثابت کر دے گا کہ آخرت کا وقوع ہے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے تسلیم کرنا پڑے گا اس وقت لہٰذا چوپایا باہر نکلے جانور باہر نکلے پہلے اسے تسلیم کر لو ان تمام چیزوں کو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی اسی دابت الارض کا نکلنا ہے زمین کا جانور ہوگا یہ زمین کا جانور دابت الارض زمین کا جانور یہ دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ جب نکلے گا تو لوگوں سے کلام کرے گا رہے گا جانور لیکن انسانوں کی طرح بات کرے گا تو کلم لوگوں سے بات کرے گا تو قرآن کے اندر جو معجزات بیان کیے گئے ہیں اس وقت آدمی ماننے پر اور تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا لیکن اس وقت کا تسلیم کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھے گا اس لیے اس وقت ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا آدمی کا اس لیے کہ حقائق سامنے آ جائیں گے منکرین کا جہاں تک معاملہ ہے دہریوں کا جہاں تک معاملہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اسی طریقے سے آخرت کا انکار کرتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آخر یہ جو زندگی آئی ہے کہاں سے آئی ہے سائنسی ترقی کے باوجود بھی آج تک کسی بے جان چیز سے جاندار نہیں بنایا جا سکا سائنس ناکام ہو چکی ہے کسی بے جان چیز کو جاندار بنانے میں ناکام ہو چکی ہے سائنس کسی بے جان چیز کو جاندار نہیں بنایا جا سکتا ساری کوششیں کر لی گئی تھک ہار کر کے بیٹھ گئے کسی بے جان چیز کو جاندار نہیں بنایا جا سکتا جو بے جان ہے وہ بے جان ہے اس کے اندر زندگی کی حرارت نہیں ڈالی جا سکتی سائنس ناکام ہو چکی ہے اس میں ہاں اتنا پیدا کیا جا سکا ہے پتا لگایا جا سکا ہے کہ ایک مادہ ایسا ہے جس کے اندر جوہر حیات ہے اس کو ڈی این اے بولتے اس کا پتا لگا چکے ہیں لیکن اس مادے کے اندر جوہر حیات موجود ہے حیات کا جوہر موجود ہے لیکن وہ خود جاندار نہیں ہے اتنا پتا لگا چکے ہیں وہ اس ہم اس کو ڈی این اے کہتے ہیں وہ مادے کے اندر سیل کے اندر موجود ہے وہ سیل سیل کے اندر خلیے کے اندر موجود ہے وہ جوہر حیات لیکن وہ جوہر حیات خود جاندار نہیں ہے جوہر حیات تو ہے لیکن جاندار نہیں ہے آج بھی زندگی ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ زندگی ہے کیا زندگی ایک راز بنی ہوئی ہے کہ ہے کیا زندگی ایک موجزہ بنی ہوئی ہے کہ ہے کیا آج تک اس کی کوئی علمی توجہ نہیں کی جا سکی ہے اور جب آدمی کسی بے جان چیز کو جاندار نہیں بنا سکتا تو مانے نا کہ زندگی ہے تو اس زندگی کا دینے والا کوئی ہے نا جو لوگ انکار کرتے ہیں در حقیقت ان کا یہ انکار تحکم اور مقابرہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر کا واقعہ اور موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے پھر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مفسد تھا مفسد تھا اس کے دو کام تھے ایک کام تو یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو آپس میں لڑاتا رہتا تھا تاکہ آپس میں وہ لڑتے رہیں خانہ جنگی میں مبتلا رہے آپس میں جب متحد ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کر لیں وہی انگریزوں کا اصول ڈیوائڈ اینڈ رول تقسیم کرو جھگڑا لگاؤ اور حکومت کرتے رہو تو یہ کام اس نے کر دیا تھا اور دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اس پورے طبقے کو حکومت کے دستور کے مطابق جو حقوق فرعونیوں کو حاصل تھے ان کو حاصل نہیں تھے فرقہ پرست طاقتیں یہی کرتی ہیں فرقہ پرست طاقتیں یہی کرتی ہیں لہذا قرآن کے بیان کے مطابق فرعونی حکومت انتہائی فرقہ پرستی اور فرقہ پرستی کا اظہار کب ہوتا ہے جب کوئی ملک اپنے دستور کے مطابق اقلیتوں کو قانون کے مطابق مستفید ہونے کا موقع نہ دے تو اسے فرقہ پرست کہا جاتا ہے اور فرونی حکومت اسی طریقے کی فرقہ پرست تھی قرآن کہتا منہم ایک قوم کو ایک گروہ کو کمزور کرتا جا رہا تھا یہ وہی فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے ایک طبقے کو کمزور کرتے جانا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس فسادی نے یہ حکم جو ہے نافذ کر دیا تھا کہ کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل کے پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے اب حضرت موسا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اب ان کی ماں پریشان ہے ڈر رہی ہے پریشان ہے اب کیا کروں اس بچے کا اور بچے کو دیکھ رہی ہے تو دل اچھل کر کے حلقوم میں آ رہا ہے کہ کہیں اس بچے کی ولادت کے بارے میں فرونیوں کو خبر نہ ہو جائے اور یہ بچہ قتل نہ کر دیا جائے اوپر سے وہی آ رہی ہے فرشتہ انسان وغیرہ کی شکل میں آتا ہے بولتا ہے خبر بھیجی ہم نے موسا کی ماں کے پاس کہ دیکھو اس کو دودھ پلاؤ تم دودھ پلاؤ اور جب خطرہ زیادہ بڑھ جائے ڈر جاؤ تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی اور دریا میں ڈال دو گی تو گھبرانا نہیں ولا تخافی ولا تحسنی خوف مت کرنا غم نہ کرنا ان رات دو ہی لے کے من المرسلین ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے ہمارا وعدہ ہے بچے کے بارے میں پریشان مت ہو لہذا دیر جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو اسی تابوت کے اندر صندوق کے اندر بند کر کے حضرت حضرت موسا علیہ السلام کی ماں نے ان کو دریا کے اندر ڈال دیا اور اپنی بیٹی کو کہا حضرت موسا علیہ السلام کی جو ہمشیرہ ہیں جن کا نام مریم تھا حضرت موسا کے باپ کا نام عمران تھا ماں کا نام تورات کے اندر لوہا آیا ہے اور ان کی ان بہن کا نام مریم تھا ان سے کہا کہ دور سے اس صندوق کے اوپر نظر رکھنا اور یہ دیکھنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے بہن دور سے اس صندوق کے اوپر نظر رکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے جب اس نے دیکھا کہ بھائی جس صندوق میں ہے یہ صندوق فرون کے محل میں داخل ہو گیا ہے تو مڑ کر کے قلعے کے دروازے کے پاس آ گئی کہ میرا بھائی قلعے کے اندر چلا گیا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ ہر کارے دوڑ رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہا کہ بچہ رو رہا ہے دودھ نہیں پی رہا ہے اور دائیوں کو بلایا جا رہا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو اور بچہ نہ تو کسی دائی کا دودھ پیتا ہے اور نہ تو چپ رہتا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی بھی انا نہ بچے کو چپ کرانے میں کامیاب ہو رہی ہے نہ دودھ پلانے میں کامیاب ہو رہی ہے ہم شیرہ کو یہ اچھا موقع ملا دائیوں کے ساتھ یہ بھی وہاں پہنچ گئی جہاں فرعون کی بیوی ان کے بھائی کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور بچہ زور زور سے چیخ رہا ہے فرعون کی بیوی جو بہت رحم دل تھی پریشان تھی کہ اب اس بچے کے لیے کیا کیا جائے جتنی بھی دائیاں تھیں کسی کا دودھ پینے کے لیے حضرت موسا تیار نہیں ہے فوراً ہمشیرہ ان کی یہ کہتی ہیں میں آپ کو ایک عورت بتاؤں ایک دائی بتاؤں وہ اگر آ جائے تو شاید بچہ دودھ پی لے کہ جا کر کے بلا لاؤ جا کر کے یہ اپنی ماں کو بلا کر کے لے آتی ہے اور جیسے یہ اپنی ماں کی گود میں پہنچتے ہیں فوراً دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں چیخنا چلانا بند کر دیتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا تبھی تو یہ دودھ نہیں پی رہے تھے اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیں گے جب فرعون نے یہ دیکھا کہ بچہ چپ ہو گیا ہے تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہمارے محل میں رہیے اور بچے کو دودھ پلائیے کہا کہ دیکھیے میں اپنے خامند کو اور اپنے دیگر بچوں کو چھوڑ کر کے محل میں نہیں آ سکتی فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ مجھے اس کی پرورش کرو اس کا خاص خیال رکھو اور شاہی خزانے سے اس کی تنخواہ دی جاتی رہے گی سبحان اللہ کیا قدرت ہے کہ بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور تنخواہ فرعون سے لے رہی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور تنخواہ لے رہی ہے شاہی خزانے سے فرعون سے لے رہی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے پلتے ہیں بڑھتے ہیں جوان ہوتے ہیں قرآن حکم کہتا ہے اور جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ان کا رویہ دیکھ دیکھ کر کے فرعون پریشان ہے اسے ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے میرے لیے خطرہ بن جائے گا لیکن ابھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے ایک دفعہ قرآن حکیم کہتا ہے اسی بارے میں کہ ایک دفعہ باہر نکلے دیکھا کہ ایک ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے اسرائیلی نے جب دیکھا حضرت موسا علیہ السلام کو وہ تو جانتا تھا کہ یہ اسرائیلی ہے آواز دی دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام گئے چھڑانے لگے بیچ بچاؤ کرنے لگے اب وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حضرت موسا علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا فوکز موسا ایک گھوسا مارا فقض علیہ ایک ہی گھوسے میں مر گیا بعد دیکھا ہی تو خلاص ہو گیا مر گیا یہ شیطان یہ تو شیطانی کام مجھ سے ہو گیا تو مر گئے مجھے امید نہیں تھی کہ ایک ہی ہاتھ میں مر جائے گا فوکز موسا فقض علیہ خلاص ہو گیا مر گیا ہو لہٰذا میں نام علی شیتان ان نہ مبین وہ تو انسان کو گمراہ کرنے والا اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے یہ تو مر گیا اب یہ بات اسرائیلی کو معلوم ہے اور حضرت کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے اب فرعون کے جاسوس پتا لگا رہے ہیں کہ قاتل ہے کون قاتل کا پتا نہیں چل رہا ہے دوسرے دن حضرت موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اسرائیلی پھر ایک آدمی سے جھگڑا کر رہا ہے ایک فرونی سے حضرت موسا علیہ السلام سمجھ گئے کہ شرارتی ہے یہ اسرائیلی اگرچہ میرے قوم کا ہے میرے طبقے کا ہے میرے گروہ کا ہے لیکن یہی شیطان ہے جہاں دیکھو جھگڑا کرنے پر اتارو رہتا ہے گئے آگے بڑھے اسے پکڑنے کے لیے کی سزا دیں وہ ڈر گیا کہ جس آدمی کا ہاتھ اتنا وزنی ہو کہ ایک ہی ہاتھ میں فرعونی مر سکتا ہے اب اگر میں اس کے ہاتھ آ گیا تو یہ میرا کیا کرنے والا ہے فوراً بول پڑا کہ کیا تجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو تم جب زمین میں جبار بننے جا رہے ہو ان جبار من المسلحین تمہارا کام اصلاح نہیں ہے تم زمین میں جبار بننا چاہتے ہو اب دیکھو کل بھی شرارت کیا اس نے اور آج بھی شرارت کر رہا ہے اور شرارت کی سزا دینے کے لیے حضرت آگے بڑھ رہے تو کہہ رہا کہ آپ جبار ہیں ظلم کرنے والے ہیں اصلاح کرنے والے نہیں ہیں اب فرونی نے تو سن لیا پتا چل گیا اس کو کہ قاتل کون ہے بھاگا ہوا گیا اور فرعون سے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کل جو فرعونی مارا گیا تھا اس کا قاتل کون ہے موسا ہے اس کے قاتل علیہ السلام یہ تو کہیے کہ اس سے پہلے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو گرفتار کروایا جاتا ایک نیک آدمی تھا وہ جا رجل من افسل مدینتی صاحب ہر دور میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں معلوم ہو گیا اس کو دوڑا ہوا آیا اور کہا یا موسا ان الملا یا تمیرون بکل یقتلک فخرج انی لک من الناصحین میں تمہارا خیر خواہ نکل جاؤ اس لیے کہ لوگوں کا مشورہ ہو رہا ہے تمہیں پکڑنے کا گرفتار کرنے کا سزا دینے کا حضرت موسا علیہ السلام راتوں رات وہاں سے بھاگ لیا فخر ڈر کر کے چوری چھپے نکلے مصر سے نکل گئے اور دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے اب جائیں تو کس طرف جائیں خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ مدین کی طرف جاؤ وہ لما توجہ تلقا مدین قالآ اور ابی سوا سب مدین کی طرف روانہ ہوئے مدین کی طرف ولما وردا ما مدین مصر سے آٹھ دن کی مسافت ہے آٹھ دن کی مسافت طے کر کے آپ مدین پہنچے ابھی گاؤں سے باہر ہی ہیں بستی سے باہر ہی ہیں آج کل یہ گاؤں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال تھی اور آپ کے جو خسر تھے حضرت شعیب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ شعیب نہیں ہے جو نبی تھے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے بلکہ یہ دوسرے شعیب ہیں ایک بزرگ تھے اور آج اس شہر کا نام الوداع ہے جدید نام اس کا آج اور گاؤں کے تھوڑے فاصلے کے اوپر مغائر شعیب کے نام سے سے ایک جگہ ہے ہے اور اس تقریباً ڈیڑھ میل پر پر یہ وہ کنواں جہاں حضرت موسا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے اور سامنے وہ حوض تھا جہاں چرواہے آ کر کے پانی پلایا کرتے تھے حضرت ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سامنے وہ حوض تھا جہاں چرواہے لا لا کر کے اپنے بکریوں کو پانی پلاتے تھے تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ حوض کے اوپر ایک بہت بڑا ڈھکن ہے پتھر کا کئی چرواہے مل کر کے اس پتھر کو ہٹاتے ہیں اور اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر گاؤں کی راہ لیتے ہیں دیکھا کہ دو لڑکیاں وہ جدم اندونی ممرا ان تزودان الگ کھڑی ہوئی ہیں اور چرواہوں نے اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا اور پتھر کو حوض کے اوپر دوبارہ بند کر دیا رکھ دیا حضرت موسا علیہ السلام آئے پوچھا کیا بات ہے آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں کبیر ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں معاش کے لیے معاشی جد و جہد کے لیے ہم ہی لوگوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے ہمارے ابا کام کرنے کے لائق نہیں ہے لہذا گھر کا بوجھ ہم لوگوں نے سنبھال رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گھر میں کوئی کاروبار کرنے والا نہ ہو ماں باپ ضعیف ہوں تو بیٹی کو بیٹی بننا بن جانا چاہیے اور پردے کی حالت میں خاص آداب اور شرائط کے ساتھ وہ معاشی جد و جہد کر سکتی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے پردے کے ساتھ اپنی عصمت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے بیٹی بیٹا بن سکتی ہے اجازت ہے اس کی کہا کہ ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں ہم لوگ معاشی جد و جہد کے لیے میدان میں اتر گئے حضرت موسا علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اس پتھر کو جو حوض کے اوپر تھا جسے کئی چرواہے مل کر کے اٹھاتے تھے سرکاتے تھے اکیلے انہوں نے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ اپنے مویشیوں کو پانی پلاؤ مویشیوں کو لڑکیوں نے پانی پلایا اور اس کے بعد گاؤں میں چلی گئی اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام آ کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے دعا کی رب لما من خیر فقیر اے اللہ میں فقیر ہوں میں تیرے خیر کا محتاج ہوں کہتے ہیں کہ انبیاء مختار کل ہوا کرتے ہیں دیکھیے کہہ رہے میں فقیر ہوں رب علما انزل موسا جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کے حضور کتنی عاجزی سے دعا کر رہا ہے رب لما من خیر فقیر اللہ میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں تیرے در کا یہاں تو اولیاء کو بھی مختار کل بنا دیا گیا وہ جو چاہے کریں اور یہاں موسا جیسا جلیل القدر پیغمبر جو حضرت خزر کا مصاحب رہ چکا ہو وہ اللہ کے حضور بڑی عاجزی سے دعا کر رہا ہے رب نیلیمان من خیر فقیر اور یہ یاد رکھو کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ تو نبی ہیں ایک تو نبی ہیں اور دوسرے مسافر ہیں دعا کر رہے ہیں دعا قبول ہو گئی جا کر کے اس لڑکیوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی اس اس طریقے کا ہے کہا کہ جا کر کے بلا لو اگر ایسا آدمی ہے تو وہ اچھا آدمی دکھتا ہے ایک لڑکی آئی شرماتے ہوئے فجات شرماتے ہوئے آئی اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی لڑکی کو کسی عورت کو کسی اجنبی مرد سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو بے جھجک بے حجابانہ گفتگو نہ کرے بلکہ شرم و حیا کے انداز کو ملحوظ رکھتے ہوئے کلام کی اجازت ہے اجنبی مرد سے گفتگو کی اجازت ہے لیکن وہاں بھی شرم و حیا کا دامن عورت نہ چھوڑے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسرے اگر کوئی نوجوان کوئی شخص کسی اجنبیہ عورت کو کسی مصیبت میں دیکھے تو اس کو اجازت ہے کہ اس سے بات چیت کرے جیسے آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے تو آپ یہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں آپ یہاں بیٹھ جائیے حضرت موسا علیہ السلام نے اس طریقے کی مدد کی اور انہوں نے امانت کو اور دیانت کو اپنے پیشے نظر رکھا بچی آئی اور کہنے لگی ان نابی دڑوک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں چلیے دعا قبول ہو گئی تیرنے کے لیے جگہ بھی ہو گئی اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا جا کر کے انہوں نے قصہ بیان کیا فلما جاؤ وہ قصہ القصص پورا قصہ بیان کیا تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین یہ فرعونی حکومت کے دائرے سے ہمارا گاؤں باہر ہے یہاں دوسرا قانون چلتا ہے یہاں فرعونی حکومت نہیں ہے لہذا تم بالکل ڈرو نہیں تو ایک بچی یہ کہہ رہی ہے کہ یا بتستاجر ہے اے ابا انہیں مزدور رکھ لیجئے اس اس لیے کہ ان خیر الامین لیے کہ بہتر مزدور وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں ایک تو وہ طاقتور ہو اور دوسرے امانت دار ہو طاقت کا مظاہرہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اکیلے ہی انہوں نے پتھر کو اٹھا دیا اور امانت دار اس وجہ سے ہم نے انہیں کہا اس لیے کہ ان کی امانت ہم نے دیکھی کہ میں جب آگے آگے چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ میں آگے آگے چلتا ہوں اور اگر کہیں مڑنا ہوا تو یا تو کنکری پھینک کر کے بتا دو یا زبان سے مجھے بتا دو تو امانت بھی میں نے دیکھ لی تو ان کو آپ مزدور رکھ لیجئے یہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ آدمی اگر کوئی اپنی دکان اور مکان کے لیے نوکر رکھنا چاہے کھیت کھیت وغیرہ کے لیے تو اس کے اندر دو سفتیں دیکھے ایک کی وہ طاقتور ہو اور دوسرے امانت دار ہو اگر طاقتور نہیں ہے تو کام چوری کرے گا اور اگر امانت دار نہیں ہے تو چوری کرے گا طاقتور نہیں تو کام چوری اور اگر امانت دار نہیں تو چوری کرے گا اس طریقے سے دکان کا اور کھیت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا لہذا کبھی اور امین یہ دو صفتیں مزدور کے اندر ہونا چاہیے ایک بات اور آپ نے غور سے دیکھی کہ مسافرت کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں نوکری بھی مل گئی اور نکاح کے لیے چھوکری بھی مل گئی اس لیے کہ آگے حضرت فرما رہے کالا ان کے ان دونوں بچیوں میں سے میں ایک بچی کو تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں نوکری بھی اور نکاح کے لیے چھوکری بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے اگر آدمی دل سے دعا کرے تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے بیٹی سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور حضرت کو کام بھی مل جاتا ہے تقریباً آٹھ دس سال تک وہاں رہتے ہیں وہ آٹھ دس سال کے بعد وہاں سے آتے ہیں پھر کوہ تور کے اوپر آپ کو پیغمبری ملتی ہے یہ حضرت موسا علیہ السلام کا بیان ہے ختم ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب ان نقل تحدی من اللہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا ہمارا کام ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ کو اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت تھی اور چچا کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی جب بستر مرگ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ میرا چچا بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی آپ بستر مرگ پر آئے اور کہا کہ چچا ایک بار آپ توحید کا اقرار کر لیجئے میری رسالت کا اقرار کر لیجئے میں قیامت کی نام کی سفارش کروں گا بیٹھے ہوئے تھے قوم کے سردار انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم اپنے دادا کا دین چھوڑ دو گے جس دن پر تم تھے ان کی زبان سے نکل گیا میں نار کو پسند کرتا ہوں لیکن آر کو پسند نہیں کرتا بیٹے میں جس مذہب کے اوپر ہوں اسی مذہب پر مجھے جانے دو اور ابو طالب کا انتقال موت جو ہے اپنے آبا وزداد کے دین کے اوپر ہوئی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تو یہ آیت اتری ان اللہ تحدی منا ببتا آپ جس کو محبوب رکھے اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ولی اگر داہنے طرف سلام پھیر دے تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور بائیں طرف سلام پھیرے تو ادھر کے سارے کے سارے لوگ ولی ہو جائیں اب بتائیے داہنے طرف سلام پھیرنے سے سارے کے سارے ولی اور بائیں طرف سلام پھیر دے تو سارے کے سارے ولی یہاں ٹھہر کر کے ایک اور چیز قابل غور ہے جو میں بتانا بھول گیا عورتوں کے لیے خاص طور سے ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ کسی ولی کی درگاہ پر جا کر کے یا کسی مدفون بزرگ کی درگاہ یا مزار پر جا کر کے ان کی نگرانی میں اس کو دیا جائے کہ اسے اپنی نگرانی میں لے لیجئے بچے کو مزار پر لے کر کے جانا یا مزار پر حاضری دینا بچے کی پیدائش پر در حقیقت یہ شرک ہے اس لیے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے بچہ دیا اور صحیح سلامت بچے کو پیٹ سے نکالا تو شکریہ کا مستحق اور عبادت کا مستحق تو اللہ تبارک کو تعالیٰ ہے یہاں بچے کو اس نے پیٹ میں اپنی نگرانی میں رکھا اور باہر آیا تو اب بابا کی نگرانی میں دیا جا رہا ہے یہاں دیکھو حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم اس کو تابوت میں بند کر کے دریا کے اندر ڈال دو اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہم اس کو لوٹانے والے لیکن ماں اور بہنوں کا حال بھی اس سلسلے میں بڑا خراب ہے سنا ہے کہ یہاں اکیس بچوں کی ماں ہے کوئی جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت اس عورت کی درگاہ پر جاتی ہے اور تقریباً اکیسوں قبروں کے اوپر کچھ دودھ وغیرہ چڑھاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں قاعدے سے فارغ ہو کر کے آ گئی یہ تمہاری مہربانی انہیں حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے بچے کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے بچہ اللہ کی پناہ میں ہونا چاہیے اگر اللہ کی پناہ میں نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت بچے کو نقصان پہنچنے سے نہیں روک سکتی بچے کو تکلیف پہنچنے سے نہیں روک سکتی اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے اس کے بعد قارون کا بیان ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کا چچا تھا بہت بڑا سرمایہ دار تھا اس کو موسا علیہ السلام نے سمجھایا کہ تیرا جو حصہ ہے دنیا کا وہ لے لے بقیہ حصہ قوم کے اوپر خرچ کر دین میں خرچ کر اور اتنا بڑا مالدار تھا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس کی جو کنجیاں تھیں بالعصبت رسبتی بڑے بڑے طاقتور لوگ جب کنجیوں کے گچھے کو اٹھاتے تھے تو جھک جاتے تھے اتنا بڑا مالدار تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس کی سرمایہ داری اس کا پیسہ اس کا کچھ کام نہ آیا اور اس کے بعد سورہ انکبوت شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں بیان کیا گیا کہ آزمائش اور ایمان دونوں ایک ہی ساتھ ہے چولی دامن کا ساتھ ہے اگر کوئی آدمی آزمائش ایمان لاتے آزمائشوں کا سلسلہ مومنوں کو تو اس وجہ سے آزماتا ہے اللہ تکلیم میں مبتلا کر کے مصیبت میں مبتلا کر کے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اپنے ایمان کے بارے میں کتنا سچا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کے معیار پر کتنا پورا اترتا ہے یہ اپنے ایمان میں کس قدر سچا ہے اس اس لیے ہم اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ منافق جھوٹا اور سچا دونوں کے دونوں ممتاز ہو جائیں لہذا آدمی جب ایمان لائے تو اسے آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے اور پھر آگے فرمایا گیا کہ اگر والدین مشرق ہوں اور تمہیں شرک کے اوپر مجبور کریں تو کبھی بھی ان کی اطاعت مت کرنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے ماں باپ تک کی اطاعت نہیں ہے اس کے بعد لوت علیہ السلام کی قوم کا ایک تذکرہ کیا گیا ہے دیکھو ایک بات خاص طور سے قرآن حکیم پڑھتے وقت یاد رکھیے کہ جتنی قومیں ہیں تمام قوموں کو آپ دیکھیں گے کہ شرک میں مبتلا تھی اور شرک میں مبتلا ہونے کے بعد کسی بڑی اخلاقی خرابی میں ضرور مبتلا تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مشرک تھی کون سی بڑی خرابی شرک نے دی تول کم دیتے تھے ایک بری خرابی یہ تھی اسی طریقے سے لوت علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے شرک میں مبتلا تھی تو کتنے برے مرض کے اندر مبتلا تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک اتنی بری بلا ہے کہ اگر یہ زندگی کے اندر آ جائے تو سارے امال کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے سارے امال کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے تو آدمی کو پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے ان کی ایک حرکت اور بتائی گئی کہ ان کا شرک انہیں ڈاکہ زنی پر مجبور کرتا تھا یہ راہگیروں کو چلتے ہوئے لوٹ لیا کرتے تھے اور ایک حرکت اور کرتے تھے کہ بے حیائی کے میدان میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ یہ مجلسوں کے اندر لوگوں کے سامنے بے حیائی کرتے تھے اور آج نائٹ کلب اور یہ سمندروں کے جو بیچز ہیں یہ اس کا جدید انداز ہے جس طریقے سے وہ مجلسوں کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں شرماتے تھے آج آپ نائٹ کلبوں کے اندر دیکھیے بے حیائی کا یہی منظر نظر آئے گا اسی طریقے سے آپ بیچز پر چلے جائیے بیچز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بے حیائی کے یہی مناظر آپ کو نظر آئیں گے شکل بدل گئی ہے لیکن طریقہ وہی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غیروں سے مدد مانگنے والوں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا کارساز بنانے والوں کی مثال مکری کے جالے سے دی ہے یہ جو سورت ہے اس سورت کا نام انکبوت ہے انکبوت کے معنی ہوتا ہے مکری اسپائڈر مکری اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے مسل مندونی اولیا کا مسلک ان کی مثال مکری کی سی ہے دیکھو جتنے بھی جانور دنیا کے اندر ہیں وہ جو گھوسلے بناتے ہیں گھر بناتے ہیں ان کے گھوسلے اور ان کے گھر کی جو معروف قسم ہے ان تمام گھروں میں اور گھوسلوں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی جانور کا ہے تو وہ مکڑی کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کمزور گھر کی مثال دے رہا ہے کہ دیکھو مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر پر سہارا کرنا مکڑی کے جالے کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور مکری کا جالا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ سب سے بودا اور کمزور گھر ہوتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے اوپر اپنا تکیہ مت کرو غیر کے اوپر اپنا بھروسہ مت کرو ایسے لوگ مکڑی کے جالے کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں اور آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر ختم کی ہے کہ اگر آدمی کے اندر ایمان ہو تو اس کا جذبہ ایمان اس بات کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ کائنات پر غور کر کائنات پر غور کرتے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور اس کائنات کا خالق ایک ہے اور جب کائنات کا خالق ہے اور وہ ایک ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے ان نفیز للمومنین اس کائنات کے اندر مومنوں کے لیے نشانی ہے اگر غور کرے تو خالق کا پتہ چلے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہی خالق ہے اور جب ایک ہی خالق ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین حضرات گرامی آپ نے یہ اکیسواں پارہ سماعت کیا شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے قطل باخ یا علیہ کا منل کتابی واقع تلاوت قرآن کیجئے اور نماز کو قائم کیجیے کون شخص نہیں چاہتا کہ اس کا کیریئر اعلیٰ درجے کا کیریئر ہو کون شخص یہ نہیں چاہتا کہ اسے اس کے وقت کی مکمل قیمت ملے کون نہیں چاہتا کہ اس کی تمام کوشش کا اسے پھل ملے کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا کتنا اعلیٰ درجے کا کیریئر ہے کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم کو پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے میں جو لمحات صرف ہو رہے ہیں ہر ہر لمحہ کتنا قیمتی اور کتنا باعث اجر و ثواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں روایت اس طرح ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جب اس میں تفضیل کو مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے خیرکم یعنی بیسٹ آف آل تم میں سب سے بہتر وہ ہے اور سپرلیٹو کے بعد اس ڈگری کے بعد ایڈجیکٹو کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی positive comparative and superlative superlative degree کے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہاں سپرلیٹو ڈگری میں اگر مبالغہ مقصود ہو تو کمپیریٹو ڈگری کے ساتھ سپرلیٹو ڈگری کا موازنہ کر دیا جائے مثلاً یہ کہنا ہو کہ وہ بہت ہی بہتر ہے ایسا بولنا ہو تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہی از دا بیسٹ آف آل وہ سب سے بہتر ہے لیکن اس بہتری کے اندر اور مبالغہ کرنا ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہی از بیٹر دین دا بیسٹ کیا بولیں گے ہی از بیٹر دین دا بیسٹ تو یہاں خیر حکم better than the best best سے بھی زیادہ بہتر کون ہے من تعلم القرآن وعلمه جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے آج قرآن حکیم کا سیکھنے اور سکھانے والا معاشرے کا سب سے گرا ہوا آدمی اور سب سے زلیل آدمی اور کمتر آدمی شمار کیا جاتا ہے جبکہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں اور بہتری کے ایسے مرحلے میں وہ ہے ایسی منزل میں ہے جس کے اوپر بہتری کی کوئی منزل ہی نہیں ہے ایسا شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی تمام امت کو اور دوسری بات کا حکم دیا جا رہا ہے واقعی سولاد اور نماز کو قائم کیجیے کیوں تلاوت قرآن کا تو فائدہ بتایا گیا کہ تم سب سے بہتر ہو جاؤ گے لیکن نماز کا کیا فائدہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے ان سولا تنہا انل فہشا کی بے شک نماز فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے یہاں دو الفاظ قابل توجہ ہیں قابل غور ہیں فحشہ اور منکر ان دونوں چیزوں سے نماز روک دیتی ہے یہ فحشہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں منکر کیا ہے اسے سمجھ لیں بعض برائیاں شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے وجود میں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کے اندر شہوانی جذبہ بھی رکھا ہے اور یہ شہوانی جذبہ جب غیر معتدل ہو جائے اس کے اندر بے اعتدالی آ جائے